اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب تمہیں ہماری کون سی بات بری لگی سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کلام پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں